میں ایک تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس تجربے میں مجھے یہ دریافت ہوئی یہ ڈسکوری ہوئی کہ اگر آپ کے اندر سچی اسپرٹ ہے تو کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ ہیں تو اکیس صدی میں لیکن لگا کہ آپ ساتویں صدی میں یعنی رسول اور صحابہ کے زمانے میں ایسا لگے کہ آپ کو کہ جیسا اسی زمانے میں ہے جو زمانہ رسول کا تھا اور صحابہ کا تھا وہ اس طرح کہ آج آپ جانتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے آج رینی سیزن ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے زمانے میں بارش ہونے لگی باجماعت نماز کے وقت تجھے مشکل ہوگا کہ لوگ گھروں سے نکل کر وہاں آئے جہاں جماعت کی نماز ہونے والی تھی تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو اللہ سلو فی رہا لکھوں یعنی آئے لوگوں اپنی کام گاہوں میں نماز پڑھ لو تو کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے لیکن اس کا اپنے زمانے کے لحاظ سے کوئی اپلیکیشن لوگوں کو بننے والوں آج کے زمانے کے اپلیکیشن تو آج میں نے سوچا کہ ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں ہیں اب وہ زبان نہیں کہ چل کر آئے آدمی تبھی وہ شریک ہوگا دشمن یہاں پر سی ٹوینٹی نائن میں ہم درس کا پروگرام کریں تو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے گھروں میں سن سکتے ہیں تو میں نے اس حدیث کا ایک ایکسٹینڈیڈ ورژن دریافت کیا آج حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ سلو فی تو میرے مان بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ اس بہو فی رحالکم کیا اپنے گھروں پر سن لو تمہارے سے کہا تو انہوں نے سب کو میسج دے دیا اللہ اس بہو پھر رینی سیزن ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ پر اپنے گھروں میں سن لیجیے تو ایک عجیب مجھے احساس ہوا کہ گویا کہ ہم اسی زمانے میں ہیں جس زمانے میں یہ اعلان کیا گیا تھا اس کو کہا جاتا ہے الیکٹرانک زمانہ الیکٹرانک زمانہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس تجربے کو آج کے زمانے میں دوہرا سکیں آج کے زمانے میں ریپیٹ کر سکیں اس تجربے کو جو صحابہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا اس کو ہم آج کے لحاظ سے ریپیٹ کر سکیں تو انہوں نے اس کو بولا تھا اللہ سلو فی رہا تو آج ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اس ببو فی رہا اپنے خیام ہم سن لو تو کیسے عجیب ہے یہ نئے زمانے کا یا ماڈرن مارڈن کا یہ گفٹ ماڈرن سولازیشن کا بہت بڑا گفٹ ہے کہ ہم سنت رسول کو یا سنت صحابہ کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اپنے زمانے میں تو اس پر آپ سب لوگوں کو شکر کرنا چاہیے یعنی ماڈرن سیولازیشن کو اینٹی اسلام سمجھنے کے بجائے اس کو پرو اسلام سمجھنا چاہیے اور اس کو ایک شکر کا آئٹم جاننا چاہیے